عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلیمان نے ان سے محمد بن ابی عتیق نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے تھے کیا ابو حریرا رضی اللہ عنہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو جواب دو اے اللہ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 6152